موجود ہے حضور حسینی میاں صاحب قبلہ اور حضور سید اشرف امان صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی ان تمام علماء کرام کی جانب سے ایک شعر سماعت کریں کہ تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے ہے کس کے نام کا سجدہ مسلح بول دیتا ہے اور فقط تم خواب دیکھو اور چھپواؤ کتابوں میں فقط تم خواب دیکھو اور چھپواؤ کتابوں میں حقیقت کیا ہے یہ تاج الشریعہ شریعہ بول دیتا ہے فقط تم خواب دیکھو اور چھپواؤ کتابوں میں حقیقت کیا ہے یہ تاج الشریعہ شریعہ بول دیتا ہے اگر آپ نظامت کا وقت نہیں اب آئیے بلا کسی تاخیر کے جن کے انتظار میں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں میری مراد خطیب اہل سنت اولاد غوث اعظم جانے سارے حضور تاج الشریعہ شریعہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ سید اشرف امان حسین نوری صاحب قبلہ مدد نورانی جو عرب شریف سے تشریف لائے ہیں مدین شریف سے تشریف لائے ہیں میں آپ کا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں بلند آواز سے ایک آواز میں نعرہ لگائیے حضرت سے ملاقات کیجیے نعرے تکبیر اور بلند آواز سے نعرے تکبیر سالت مسل کے اعلی حضرت عالمی سنی کانفرنس آل رسول تمام راز حقیقت کو آج کھولے گا ہر ایک اہل تعصب کا دل ٹٹولے گا اور سگانے کچھ ایک گنگو دم دبائیں گے اہل سنت کا شیر جب سرحد پہ جا کے بولے گا الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سجد الأنبياء والمرسلين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الجلمين الكريم واہ کیا بات ہے رضا اس جوانستان کرم کی واہ کیا بات ہے رضا اس جمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسن پھول حسین پھول مزاج تاج شریعہ مزاج تاج الشریعہ سہن شاہ سہیدہ ہو انوخی سان والے ہو شہن شاہ سہیدہ ہو انوخی سان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے مسئلہ یہی پیا کو بھانا چاہیے آپ یہاں تشریف لائے حسینی میاں صاحب کو بھانا چاہیے جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں سرے محسر ہے تمنا اشرف سرے محسر ہے تمنا اشرف وہ یہ کہہ دیں لو میرا اشرف آیا معجر سامعین حضرات بزرگوں ہم ساتھیوں عزیز بچوں پردان حسین خواتین اسلام کی مقدس شہزادیوں ممبر نور پر جلوہ فرما تمام علماء اہل سنت بالخصوص قائد اہل سنت سجد حسینی میاس صاحب قبلہ اشرفی الجیلانی و مفتی حفیظ اللہ صاحب قبلہ و مفتی شمس الدین صاحب قبلہ و مفتی مولانا سمیم نوری صاحب قبلہ اور دیگر جتنے بھی ممبر رسول پر علماء اکرام تشریف فرما ہیں نعت خانان حضرات تشریف فرما ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اچھا آواز صرف آگے والے سے آ رہی لگ رہا ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا پیچھے والے حضرات نیند میں ہیں کیا پیچھے والے حضرات لگ رہا ہے واقعی نیند میں ہیں خیر سنیے آپ سنیے میں سناتا ہوں آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا مکے کے سردار مدینے کے تاجدار احمد مختار کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں بآواز بلند مل کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم من بیل علم والعلم والحکم وعلى آلہ وارک وسلم صلاة و سلام دائما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی حضرت حسن احسن صاحب حسان محمد حسان محمد صاحب ماشاء اللہ بڑے بہترین انداز میں بڑا ہی بہترین کلام سنا رہے تھے واقعی میرا دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ بس میں سنتا ہی رہوں بس میں سنتا ہی رہوں اور آپ بھی ماشاء اللہ بڑے مست تھے اور کیوں نہ مست ہو مست رہنا ہی ہماری پہچان ہے اور مجھ سے بیشتر آپ نے ابھی مفتی شمس الدین صاحب کبلا کی یہ تقریر سماج فرمائی حضرت نے کوئی گوسا ہی نہ چھوڑا الحمد یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان بزرگوں کے بعد میرا آ کے کچھ بولنا یہ تو بس یوں ہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا نہ میری کوئی حیثیت نہ میری کوئی اوقات اور نہ میں اس قابل سب سے پہلے اپنا تعارف کرا دوں تاکہ آپ کو سننے میں مزہ آئے اور مجھے سنانے میں یہاں اہل سنت والجماعت کے اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں مفتی حفیظ اللہ صاحب قبلہ شمس الدین صاحب اور ہمارے حضرت سمیم نوری صاحب قبلہ اور کس کے یہاں آئے ہیں کس کی دعوت پر آئے ہیں حضور سید حسینی میاں صاحب قبلہ جو ہمارے آقازادے ہیں قائد اہل سنت ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ان کے اس جلسے کو قبول مقبول فرمائے ہمارا یہاں آنا بھی کامیاب آپ کا بلانا بھی کامیاب کیونکہ یہ دعوت اور اس کی سرپرستی ایک ذمہ دار اور اس طرح ذمہ دار جن کی جن کی ذمہ داری پوری دنیا جانتی ہے کہ سید حسینی میاں کون ہے تو حسینی میاں کے کا تعارف کرانا یہ میرے لیے ضروری نہیں میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ کچھ حالات اور کچھ درد دل آپ کے درمیان لے کے آیا ہوں جو بتانا بڑا ضروری ہے اور اسے بنا بتائے رہا بھی نہیں جا سکتا اور اگر کھول دیں تو کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے فون کیا تھا حضور اجازت سے کچھ لوگوں نے فون کیا تھا بتا صاحب کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا تھا مجھے حاجی صاحب قبلہ کا فون گیا غلام مصطفیٰ صاحب کا میں نے حضور سے اجازت لی حضرت کو فون کیا حضرت سے میں نے گفتگو کی حضرت نے فرمایا تشریف لائیے اپنا جلسہ ہے جسے میرے آقا جادے جاد اہل سنت اپنا کہہ دیں اس میں پھر کیا اس میں پھر کیا میرے پاس فون آتا ہے مجھے لوگ فون کرتے ہیں آؤ ناگپور پھر بتاتے ہیں آؤ ناگپور پھر بتاتے ہیں فقیر قادری الحمد للہ بھی گیا اب تمہارے بتانے کا انتظار ہے کل میں نکلا کل میں اپنے گھر سے نکلا ممبئی بھیونڈی جو ممبئی سے لگا ہوا ہے بھیونڈی کے حالات بڑے خراب ہیں حضرت کل میں وہاں سے نکلا اور کچھ یہ جو دنگے کے ماحول چل رہے تھے اللہ تعالی ہمارے ملک میں جو ہے تو امن و شانتی کا جو ہے تو پرخلوص ماحول عطا فرمائے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے اگر یہی نہ رہا تو ہم رہیں گے کہاں اور الحمد مجھے اور تمام اہل سنت کو اپنے وطن سے محبت ہے اس بات کی ضمانت ہے جو سنی بریلوی ہے وہ اپنے وطن سے وفاداری کرتا ہے کیونکہ غریب نواز یہی ہے نا حیدر کا لاڈ لا ہے زہرا کا لال ہے حیدر کا لاڈ لا ہے زہرا کا لال ہے بے شک میرا معین محمد کی آل ہے دیوانوں کو آخر کس بات کا ملال ہے دیوانوں کو آخر کس بات کا ملال ہے راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے راجا کو اپنی پرجا کا پورا خیال ہے تو جب ہمارا راجا داتا گریب نواز ہو تو ہمیں کس بات کا خیال ہے تو میں بتا رہا تھا جب کل میں گھر سے نکلا مجھے فون آیا اور اس کے بعد بال اتفاق کہ میں سات منٹ لیٹ ہوا میری فلائٹ مس ہوئی تو انہی حضرت کا فون آیا بڑے خوش ہوئے حاجی صاحب کا فون بعد میں پہنچا یقین جانیا فون پہلے آیا کیا ہوا حضرت کہاں پہنچے تو مجھے لگا حاجی صاحب ہے میں نے فوراً کہا کہ حضرت میری فلائٹ جو ہے تو مس ہو گئی میں معذرت چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا بس یہیں تک تھا آپ کا آنا ایئرپورٹ کے باہر نہ آ پائے اور سب سے بڑی بات اس بندے سے میں پوچھ پوچھ کے تھک گیا تقریباً گیارہ مرتبہ میرے پاس فون آیا یہ ایسے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ ہیں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں اپنا نام چھپاتے ہیں آج تک اس نے نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا اپنا فون کر کے کہتا ہے بس یہیں تک تھا آپ کا آنا میں نے فوراً حاجی صاحب کو فون کیا کہ حضور اگر اس مرتبہ میری فلائٹ چھوٹ گئی تو میں معذرت طلب کرتا ہوں لیکن انشاءاللہ یہ دعوت جو ہے یہ حسینی میاں کی دعوت ہے فقیر قادری انشاءاللہ کل تشریف لائے گا وہاں اور الحمدللہ یہ حضرت کی دعا ہے یہ حضرت کی دعا ہے ان کی دعوت تھی میرا آنا تھا الحمدللہ للہ آج آپ کے درمیان موجود ہوں اور میں یہ دیکھنا چاہتا اس شخص نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اسٹیج پہ آؤ گے تو انشاءاللہ شاء آپ کو سامنے میرا ہی چہرہ نظر آئے گا آپ پریشان کیوں ہیں میں کون ہوں میرا نام کیا ہے آپ آخر اس مسئلے پہ پریشان کیوں رہتے ہیں جب آپ آئیں گے تو مجھ میرا چہرہ آپ کو سامنے نظر آئے گا اب میں اس گم شدہ شخص سے پوچھتا ہوں میں تو آ گیا حضور آپ ہی کا پتا نہیں آپ ہی کا پتا نہیں حاجی غلام مصطفیٰ میرے آدمی ہیں تو آپ ان کی عورت ہیں کہاں گئے بھائی کہاں گئے چھو کروں کہ چھا کروں مر گیا تو کیا کروں بس یہیں تک الحمد للہ سما الحمد للہ ہم رضا والے ہیں ہم مفتی اعظم والے ہیں اور الحمد ہم تاج الشریعہ والے ہیں میرا پیر تاج الشریعہ ہے میرا پیر تاج الشریعہ ہے اور تاج الشریعہ کون ہے یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا اچھا مسئلہ یہ ہے کہ وقت بھی بڑا کم ہے اور وقت حضرت بہت کم ہے میں تو کچھ اور سوچ کے آیا تھا لیکن ماحول دیکھ کر حالات دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ سیدھا جو ضروری ضروری باتیں ہیں جو میرے ساتھ معاملات ہوئے اور جو حقیقت ہے جس سے عوام اہل سنت اب تک شاید بیگانی اسے بتا دیا جائے اجازت ہے یہ آپ کی جو ہے محبت ہے آپ لوگ ایک این جی اوز کو تو جانتے ہوں گے جن کی نشانی صرف ہری ہے ہری سے مراد ہر ہرا کلر نہیں انہوں نے اپنی علامت بنا رکھی ہے اپنی نشانی بنا رکھی ہے غیر اسلامی این جی اوز اور جن کے بانی نہ علامہ نہ مولانا نہ حافظ نہ قاری کلیت کی بیماری ہاں الیازت تاری اور ان کا نام میں نے جو رکھا ہے الیسوا کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے الحمدللہ اب ان الیسڑوں کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں پوری دنیا میں چھائے ہوئے بہتر ملکوں میں کام ہو رہا ہے دس بائی دس کے کمرے میں بیٹھ کے سب سے پہلی بات ان کا جو بانی ہے الیسوا مدینہ شریف میں اس کی انٹری بند حضرت اس کی انٹری بند بینڈ لگا ہے اور ابھی میں جا نہیں رہوں پہلی بات ابھی میں جا نہیں رہوں کل شام آٹھ بجے تک یہاں ہوں کل آٹھ بجے تک یہاں ہوں ایک ایک بات پر جو آ کے بات کرنا چاہے کر لے اور اگر بحث کرنا ہے تو میں تم جیسے کچھ سے نہیں کروں گا اتنا وقت نہیں ہمارے پاس اور یہ ہمارا شیار نہیں کہ ہم گلی میں کھڑے ہو کر دوسروں کے گھر کی عزت جھانکنے والوں سے بحث کرے اگر تمہیں گفتگو کرنی ہے تو اپنے ذمہ دار کو لے کر آؤ جس سے ہم گفتگو کریں تو یہ بعد میں کوئی رزلٹ نکلے کہ اس کی ہار دعوت غیر الیاسی کی ہے اور اگر ہماری جیت ہوئی تو الحمدللہ اہل سنت کی جیت تو ہمیشہ سے تھی ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی لیکن تم سے بات کر کے کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا میں نے کر لیا میں نے بہتوں کو سمجھانے کے غرض سے بڑی گفتگو کی چار چار گھنٹے چھ چھ گھنٹے موبائل پر واٹس اپ پر انٹرنیٹ سے کال کر کے ممبئی آ کے دے کر دیکھ لیا تم کو ٹائم دینے سے کوئی مطلب نہیں اگر تمہیں کسی بات پر اعتراض ہے تو تم کل آج تک میں یہاں موجود ہوں آ کر اس بات کو پوچھ لو انشاءاللہ شاء فقیر قادری بڑی بات کر کے نہیں جا رہا جو بات کہہ رہا ہے وہ بتا کے جائے گا دکھا کے جائے گا اور خیر کرو خیر کرو کہ بھومنڈی کا ماحول صحیح نہیں تھا خیر کرو یہ کہ بھومنڈی کا ماحول صحیح نہیں تھا ورنہ وہ وہ لے کے آیا تھا کہ آج تمہاری آتما ٹھنڈی ہو جاتی آج وہ وہ چیز لے کر آتا میں کہ تمہاری آتما ٹھنڈی ہو جاتی گھبراؤ مت گھبراؤ مت یہ میری ڈیوٹی لگ چکی ہے اب اٹھائیس تاریخ کو انشاءاللہ شاء اللہ میں دکھاؤں گا اٹھائیس تاریخ کو انشاءاللہ شاء اللہ گجرات ویراول میں دکھاؤں گا اور جس کو روکنا ہے روک کے دکھا دے اب تک نہیں بولتا تھا اب تک نہیں بولتا تھا ہمارے بڑے بولتے تھے اس لیے ہم چھوٹے خاموش تھے جب دیکھا کہ تم جیسے گلی میں کھڑے ہو کے گلی کے پنپٹیوں پہ بیٹھنے والوں پن پٹی پہ بیٹھنے والے مفت کے مفتیوں کل تک گلیوں میں گھومتے لکھے اور دادا اور ٹپوری پھرتے تھے بنے پھرتے تھے سر پہ ہرا پگڑ لپیٹا بہت بڑے علامہ بن گئے اتنے بڑے علامہ بن گئے کہ انگلی اس پر اٹھا دی کس پر تاج تاجوشری پر تاج تاجوشری پر انگلی ان کے جو جاہل مبلغ ہیں بالکل جاہل جن کو کچھ نہیں آتا وہ تاج تاجوشری کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تب بھی میں بڑے دن سے خاموش تھا دلی میں جب ایک کانفرنس ہوئی جہاں سیخ السیطان شیخ الرجائل نجس العین وہ جاہل پادری آیا تو ان کے مبلغوں نے واٹس ایپ پہ ایک گروپ بنا کے چلایا حضرت ذمہ داری کے ساتھ ایک ایک چیز کا ثبوت ہے میرے پاس ان کے مبلغوں نے ایک گروپ بنایا سیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری اسے انہوں نے شیخ الاسلام بنایا بتایا اور وہ لوگ کہاں کے ہیں میں نے اس بات کو بھی پتا کیا ایسا نہیں واٹس ایپ پہ آیا رتلام کے لوگ ہیں آج بھی رتلام میں دعوتیوں کا وہ گروپ چالو ہے اور رتلام میں وہ لوگ موجود ہیں جو ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں اور بڑی بڑی بات کرتے ہیں ہمارا سیخ الاسلام آ رہا ہے میں نے کہا تیرا سیخ الاسلام تجھے مبارک میرا تاج الشریعہ مجھے مبارک اور الحمدللہ وہ آیا تو صحیح ایسا ذلیل و خار ہوا اجمیر پہنچا خبر سب نے سنی ہوگی اجمیر پہنچا ایک خواجہ کا دیوانہ خواجہ کا مستانہ اٹھا اور ایک چھاپڑ رسید کیا گھر سے پڑا یا نہیں پڑا گرچے پڑا یا نہیں پڑا خواجہ کے مستانے نے ہاتھ اٹھا دیا اسے کہتے ہیں دیوانہ اسے کہتے ہیں دیوانہ شہنشاہ ہندوستان کی بارگاہ میں جب جلیل و خار ہوا پہنچا دلی آنا اس کا ابھی باقی ایک سنیت کا ایک سنیت کا شیر ساکب سامی بیٹھا اسی کے اسٹیج پر انہی کے درمیان ساری اتار کے رکھ دی ساری اتار کے رکھ دی ہمارا ثاقب سامی صاحب سے کوئی تعلق نہیں میں انہیں نہیں جانتا میری ان سے کوئی گفتگو نہیں اہل سنت والجماعت کے ایک عالم تھے ایک پیر ہیں میں نے سن رکھا تھا مگر جب انہوں نے مسلک کا حق ادا کیا دلی میں قسم خدا کی میرا دل خوش ہو گیا میرا دل خوش ہو گیا اور تمام بزرگوں نے دعاؤں سے نوازا انہیں انہوں نے مسلک کا حق ادا کر دیا اسے کہتے ہیں رضا والے اسے کہتے ہیں رضا والے اور آؤ آگے آؤ جب یہ لوٹ گئے بڑے لوگ اٹھے بڑے لوگ اٹھے ہماری تحریک کا یہ کہنا ہے ہماری تنظیم کا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے خیر ان دعوتیوں نے جب مجھ سے پھر دوبارہ رابطہ قائم کیا حضرت آئے تھے بول کے چلے گئے میں نے کہا اچھا حضرت آئے بول کے چلے گئے تم انہیں سیخ الاسلام مانتے ہو باخدا دعوتیوں نے کہا مانتا ہوں میں نے کہا لکھ کر دو کہا حضرت لکھ کر دیتا ہوں میں نے کہا یہ تو واٹس ایپ ہے کوئی ایسے کاغذ پہ لکھو سگنیچر کرو پانچ چھ لوگ سگنیچر کر کے مجھے فوٹو میسج کرو ان لوگوں نے کر کے دیا اس کے بعد میں ان کو سیدھا نہیں لپیٹنا چالو کیا میں نے میں نے ان کے فیضان مدینہ میں فون کیا حضرت اب کام کی بات میں نے ان کے فیضان مدینہ میں فون کیا گیارہ مرتبہ کیا کتنے مرتبہ گیارہ مرتبہ ان کے ہاں میں نے فون کیا فون کر کے میں نے کہا بھائی کون صاحب بات کر رہے ہیں نام بتائیے انہوں نے اپنا تعارف کرایا میں نے کہا مجھے فلاں سے بات کرنی ہے میری بات الیاز اختار صاحب سے کرائی جائے ساتویں بار میں بات ہوئی سلام کلام کے بعد خیریت کے بعد جب میں نے اس مسئلے کو چھیڑا تو حضرت کی طبیعت ناساد ہو گئی وہ ریکارڈنگ موجود ہے نا اس لیے کہہ رہا ہوں حضرت کی طبیعت ناساد ہو گئی حضرت کی طبیعت ناساد ہو جاتی ہے نا کوئی بات نہیں ہو جاتی ہے ہو گئی دوبارہ کیا آدھے گھنٹے بعد فون نہیں اٹھا دوبارہ کیا فون نہیں اٹھا چوتھی بار کیا فون نہیں اٹھا ٹھیک تین دن بعد پھر کیا فون اٹھا حضرت سے بات نہیں ہوئی پھر میں نے جب دسویں مرتبہ فون کیا ہے تو میری ایک سے بات ہوئی اور انہوں نے کہا حضرت آپ بار بار فون کرتے ہیں آخر معاملہ کیا میں نے کہا آپ لوگوں نے ایک بات پھرا رکھی ہے آپ کے مبلغین ایک بات بہت زور و شور سے عام کر رہے ہیں آپ بتائیے اس پر آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہا کس مسئلے پر میں نے کہا آپ لوگ اس جاہل کو کیا مانتے ہیں کیا آپ کے نزدیک یہ شیخ الاسلام ہے ان نے کہا نہیں حضرت ہمارے نزدیک یہ کوئی نہیں ہمارے دارالفتہ کا یہ فتویٰ ہے کہ کم سے کم حکم اس پر ہمارے دارالفتہ سے گمراہ کا لگایا گیا غور کرو ان کے اپنے دارالفتہ سے اس پر گمراہ کا حکم لگایا گیا اور یہ اسے گمراہ کہتے اور ان کے مبلغین اسے سیخ الاسلام کہتے میں نے جب یہ بات کہی کہ آپ بتائیے آپ اسے گمراہ جانتے گمراہ کہتے آپ کے دارالفتا کا فتویٰ اس پر گمراہیت کا ہے اور آپ کے مبلغین جب اسے شیخ الاسلام کہتے تو آپ روکتے کیوں نہیں کہا حضور سارے مبلغین دنیا کے کس کونے میں ہم جانتے تھوڑی نہیں ہے کون انہیں مانتا کون نہیں مانتا ہمارا فتویٰ تو الحمد موجود ہے میں نے کہا اگر آپ کا فتوا الحمد موجود ہے تو آپ نے اپنا جو چینل کھول رکھا ہے خالی یسرے کی صورت دکھانے کے لیے کھول رکھی ہے یا وہ حاجی عمران سوڈا اور پاؤڈر لگا کے آ کے بیٹھ کے اپنی صورت دکھانے کے لیے کھول رکھی ہے انسرے کے ماننے والوں اگر تم یہ این جی او چلا رہے ہو اگر تم یہ اپنا ٹی وی چینل چلا رہے ہو اس کا مقصد تم دین کا کام بتاتے ہو خدمت دین بتاتے ہو اگر اس ٹی وی اسٹاری کو اس مکاریت کو تم دین کا نام دیتے ہو تو بتاؤ یہ جو تمہارا دارالفتا ہے یہ جو تمہارا فتوا تمہارے دارالفتہ کا ہے اس پر جو تم نے گمراہ کا حکم لگایا تم نے ٹی وی چینل پر کب دکھایا تم نے ٹی وی چینل پر کب دکھایا تمہارا اپنا فتوا تمہارے اپنے دارالفتہ کا فتوا تم ٹی وی پر دکھانے کی ضرورت نہ لا سکے تم ٹی وی پر نہ دکھا سکے بتاؤ تمہارا یہ ٹی وی چینل کون سے دین کا کام کر رہا ہے تم کس دین کی بات کرتے ہو کون سے مسلک کی بات کرتے ہو تم کون سے اہل سنت کا نام لیتے ہو کیا کوئی دوسرا اہل سنت تم نے ایجاد کر رکھا ہے یہ تمہارا کیا طریقہ ہے مجھے بتاؤ اگر تم اہل سنت سواد اعظم اہل سنت کی بات کرتے ہو مسلک اعلی حضرت کی بات کرتے ہو مفتی اعظم کی بات کرتے ہو تو تاج الشریعہ سے فتوے سے ہی ناراض کیوں تاج الشریعہ کی بات نہیں ماننے مسل اعلی حضرت کا نعرہ اور ایک نعرہ ایک نعرہ اور وہ کس نے بتایا تھا مجھے نہیں وہ اتار مجھے سنی عالموں سے ایک نعرہ لگاتے ہیں اپنے ٹی وی چینل پہ اتار مجھے سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے قسم ہے رب کعبہ کی ممبر رسول پہ بیٹھ کے بول رہا ہوں ایک ایک بات بالکل غور کریں آپ حقیقت بالکل حقیقت بھری باتیں ہیں قسم خدا کی اگر سنی عالموں سے انہیں پیار ہوتا تو عالموں پر حملہ نہ کرتے قسم خدا کی اگر انہیں سنی عالموں سے پیار ہوتا تو یہ عالموں پر حملہ نہ کرتے کتنے عالموں پر انہوں نے حملہ کیا ہے فقیر نے قلم بند کر رکھا ہے سب کا نام کون سی مسجد کے امام کس علاقے کے ہیں سید سراج گھر پر حملہ ہوا حضرت سے میری گفتگو ہوئی انہوں نے پوری اپنی پوری بات بتائی کس کس مسئلے پر کب کب کیا کیا ہوا ان پر حملہ ہوا مفتی بشیر پر حملہ ہوا دیگر علماء پر ہوا اب میں اپنی بات کرتا ہوں تاکہ کوئی کل یہ آ کے نہ کہے مفتی صاحب تو موجود نہیں ہیں آپ ان کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں ساری بات ذمہ داری کی کرتا ہوں تو میں بتاتا ہوں مجھے فون کہاں کہاں سے آتے کیسے کیسے آتے جس کو نمبر چاہیے وہ بھی آ کے لے لے کتنے نمبر سے فون آتے اتنے پاکستانی مجھے فون کرتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کوئی کوئی علم کی بات کرنے کی بات کرتا ہے کوئی مناظرے کی بات کرتا ہے سامنے کوئی نہیں آتے سب فون کے مناظر ہیں یہ ٹیلی فون والے مناظر ہیں ایک ٹیلی فون کا مناظر مفتی صلاح الدین نام بنام مفتی صلاح الدین بہاری جس نے مجھ سے فون پر گفتگو کی پینتالیس منٹ کی اس کی میری گفتگو رہی جس میں سے سترہ منٹ کی گفتگو انٹرنیٹ پہ آج بھی موجود ہے اور تمام لوگوں نے سنا ہے جس کو سننے کے بعد الحمد للہ سنت کی تمام خانقاہوں سے میرے پاس فون آئے اور تمام بزرگوں نے الحمد للہ دعائیں دی ماشاء اللہ اور یہ انہی بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں اور یہ میرے بزرگوں کی دعا اس کے بعد مخالفینوں کا ایکشن سنیے فون آیا حضرت عرب میں رہتے ہو عرب سے اٹھا لیے جاؤ گے مدینے میں رہتے ہو ہم بہت ہیں مدینے میں میں نے کہا کہاں ہو مدینے میں کہا ہماری بڑی تعداد ہے ہم اہل سنت کا کام کرتے ہیں میں نے کہا کیا کام کرتے ہو کہا آپ آئیے جالیوں کے پاس مسجد نبوی میں حرم میں آپ کو کوئی نہ کوئی ہرے امامے والا دکھ جائے گا میں نے کہا بات تو صحیح کہہ رہا ہے ہرے امامے والا دکھ جائے گا کہاں دکھے گا وہ بتا مسجد مسجد نبوی میں نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا دکھائی دیتا ہے یہ کیوں نہیں بتاتا نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا دکھائی دیتا ہے میں اس بات کا خود گواہ ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے بعد کالر کو پکڑ لیا میں نے گریبان کو میں نے کہا ادھر آؤ یہ سو تم بڑی بڑی بات کرتے ہو مجھے پریشان کرتے ہو ایک محمد علی نام کا مدینہ شریف میں جو ابھی نیا گیٹ بن رہا ہے آخری سائڈ کا وہاں اس کی دکان سامنے آ کے جب تاج شریعہ تشریف فرما تھے اسی سال ابھی رمضان کے مہینے میں پیر و مرشد سیدی مرشدی سرکار حضور تاج الشریعہ موجود تھے مدینے شریف میں میرے پیرو مرشد کا مدینے جانا کتنا پیارا تھا سنیں گے آپ میرے پیرو مرشد دس دن تقریباً مکت المکرمہ میں رہنے کے بعد مدینے کے لیے روانہ ہوئے اور حضور تاج الشریعہ کی مدینے میں آمد ہوئی ہے فوراً ایک نابینے کو آنکھ بینائی مل گئی دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا آج بھی موجود ہے حضور تاج الشریعہ کی مدینے میں آمد ہوئی ہے اور اس نابینا شخص کو جب بینائی ملی وہ رو رہا تھا پھوٹ پھوٹ کے ہر ایک سے گلے مل مل کے کہہ رہا تھا میں اتنے سال سے اندھا تھا اچانک مجھے آنکھ مل گئی اچانک مجھے آنکھ مل گئی اچانک مجھے آنکھ مل گئی اور جب وہ آنکھ سے فرصت ملی اسے حضور تاج الشریعہ وہاں تقریباً پندرہ دن تک قیام فرما رہے الفتا ہوٹل میں الحمد میں وہاں حضور کی آنے کے دوسرے دن پہنچا چار دن میں بھی حضرت کے پاس رہا تھوڑی دور پہ تھا صبح ہوتی مدینہ شریف پہنچتا زیارت کرتا تمام تبرکات کی زیارت کرتا اپنے سارے ضروریات سے نپٹتا اس کے بعد حضور تاج الشریا کی بارگاہ میں حاضر آتا اور وہاں دیکھتا کہ تاج الشریا کے پاس جب میں جاتا تو بڑے بڑے عرب علماء جانوی ادب طے کر رہے ہیں بڑے بڑے عرب علماء ان میں سے ایک عالم مکہ شریف جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے صفا مروا کی جب باری آئے گی حضرت جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے ہری لائٹ لگی ہے اوپر جب آپ یہ راؤنڈ گھوم کر واپس آئیں گے تو ایک چھوٹا سا برج اوپر پڑے گا چھوٹا سا برج پیدل چلنے والوں کے لیے اس برج کے جب آپ اس سائٹ آئیں گے رائٹ میں لیفٹ میں نہیں رائٹ میں تو ایک مسجد ہے وہاں ایک امام ہے ڈاکٹر صالح مدنی وہ مدینہ شریف کے ہیں مکے میں امام ہیں اب آپ کو ساری تفسیر بتائے دیے دے رہا ہوں یہ نہ کہنا بتا کے چلے گئے جس کو جس کو جانے کا حاضری کا موقع ملے وہ حاضری کے بعد بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچ کے ملاقات کر لے ڈاکٹر صالح مدنی آسف تاج الشریعہ خطیب و امام ہے اس مسجد کے آسک حضور تاج الشریعہ اعلی حضرت کے جتنے بھی سالے انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے اور تاج الشریعہ کے جو بھی عربی کلام ہیں عربی میں جو بھی کتابیں ہیں جو بھی مسئلے ہیں جو میں نے میں نے نہیں دیکھا الحمدللہ میں کہتا ہوں ہندوستان کے کئی ایسے عالم ہوں گے جنہوں نے نہیں دیکھا میں نے ان کے پاس موجود دیکھا ہے حضرت اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا ہوں تین گھنٹے ہم لوگ وہاں ایک جگہ پر موجود تھے دلی کے کچھ لڑکے تھے میں تھا اور وہ حضرت موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آپ کے جو علامہ اختر رضا خان اظہری آپ کے ہندوستان ہندوستان کے ہیں ان کی یہ کتاب دیکھیے ان کے یہ مسئلے دیکھیے ان کا یہ کلام دیکھیے قسم خدا کی میرا دل اتنا خوش ہوا کہ میں تو تاج الشریعہ کا مرید ہوں میں تو ہندوستان کا ہوں میں تو انہیں جانتا بات صحیح ہے سمجھ میں آتی ہے ہندوستان والے تو ہندوستان میں رہتے ہیں تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ کر دیوانے ہو گئے تاج الشریعہ کا جب دیدار کیا تو بے پناہ محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی اور وہ تو تاج الشریعہ سے مرید ہو گئے ہندوستان کے رہنے والے مرید آسک ہیں بات سمجھ میں آتی ہے میں ان کا مرید ہوں محبت کرتا ہوں بات سمجھ میں آتی ہے یہ تو عرب شریف کے رہنے والے ہیں یہ تو شہر نبی کے رہنے والے ہیں یہ تو مدینے کے رہنے والے ہیں ایک عالم ہے امام ہے خطیب و امام ہے اتنی بڑی جگہ کے بتاؤ یہ حرم میں امامت کرتے ہیں اور یہ تاج الشریعہ سے اتنی محبت کرتے ہیں یہ تاج الشریعہ کے بارے میں اتنے بڑے بڑے الفاظ لیتے ہیں پیش کیے جائیں گے کیونکہ اس سے بڑا نایاب کوئی تحفہ بھائی مانا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم سب غریب نواز کی بارگاہ میں ایمان کی بھیک لینے آئے ہیں یہی اصل ہے یہی پل ہے یہی تمام ہے اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے اور ایمان نہیں ہے تو مجھے نہیں ہے لہذا معذرت نے کہا الحمد للہ رب العالمین کل ان شاء اللہ تمہارا آپ کو ایک ایسی کتاب ہندی رسم الخط میں ہندی لیپی میں دی جائے گی کہ جو حضور مظہر اعلیٰ حضرت شیر میں شہر سنت سیدنا عبید الرضا الفتح الحافظ القاری الحاج مفتی سلطان المناظرین حشمت علی پیلی بھیتی تھی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ کا ایک مختصر جواب ہے اشتہار کی شکل میں کہ آج نہیں بلکہ جب تک ایسے حالات ہوں ہر ہر شہر ہر ہر قریہ ہر ہر موزہ ہر ہر ضلع ہر ہر تحصیل یہاں تک کہ ہر ہر گھر کے سنی مسلمانوں کے لیے اس کی پیروی ضروری ہے کیونکہ شریعت مطالعہ کے حکم کے خلاف کوئی بھی اگر عمل کرتا ہے اور اس عمل میں اپنی جان اپنا مال اپنی عزت اپنی آبرو ختم کرتا ہے یہ سب شران حرام ہے یعنی اس پیغام کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پڑھیں گے ایمان تازہ ہوگا اور ایک ایسی ڈی وی ڈی ہوگی کہ آج ہم اپنی آسائش دنیا کے لیے اے سی خریدتے ہیں کولر خریدتے ہیں نہ جانے کس قدر ڈیکوریشن کے سامان خریدتے ہیں کیا بڑی بات ہے ان سے برابری ان سے برابری ان کی طرف انگلی کل کل کے لوگ ان کی طرف انگلی شریا کیا کر رہے ہیں کام نہیں کرنے دے رہے ان کا رد ان کا رد ان کا رد ان کا رد میں نے کہا تیرے باپ میں ہمت ہے دین کا کام کر لیں آسان کام ہے یہ دین کا کام تو تاج الشریعہ ہی کر رہے ہیں دین کا کام تو حسینی میاں ہی کر رہے ہیں دین کا کام تو محدث کبیر ہی کر رہے ہیں دین کا کام تو غیاس ملت ہی کر رہے ہیں دین کا کام تو یہ علماء اکرام ہی کر رہے ہیں تم نے کون سا دین کا کام کیا گھر گھر میں ٹی وی پہنچا کے گھر گھر میں ٹی وی پہنچا کے کون سا دین کا کام کیا ہے یہ سو بتاؤ مجھے بتاؤ مجھے کون سا دین کا کام کیا تم لوگوں نے گھر گھر میں ٹی وی پہنچا دی مسجدوں میں ٹی وی پہنچا دی دین کا کام کیا تم نے اور سنو اسی سال حج کے مہینے میں حج کے پہلے حاجیوں کے استقبال کے لیے مکے شریف میں ان کا ایک اجتماع ہوا کن کا دعوت لیا سی والوں کا اور ان کا اجتماع ہوا اس اجتماع میں انہوں نے تمام ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش اور تمام دیگر ممالک کے رہنے والے جو کام کرنے والے مزدور لوگ تھے سب کو بلایا بھیڑ اکٹھا کی اب سنو غیرت کی بات ہے جتنے یسڑے اس میں موجود ہیں اب تو اپنی آنکھیں کھول لیں انہوں نے اس میں خطاب کرنے کے لیے اس نجدی امام کو بلایا اس نجدی امام کو بلایا اب کہہ دو یہ بھی حضرت جھوٹ بتا کے جا جتنے عالم بیان کرے سب جھوٹے ایک یہی سچے قسم خدا کی جھوٹ بولنے کا ٹھیکہ انہوں نے ہی لے رکھا ہے جتنا خواب سارا جھوٹا ابھی ایک ایک کر کے سنو ایک ایک کر کے ان کا ایک بہت بڑا جھوٹ جس کا میں نے پردہ فاش کیا اس کے بعد میرے پاس فون آئے لڑکیوں سے فون کروائے اور بڑے بڑے پاکستان کے جو بڑے بڑے خانقاہ کے کہلائے جانے والے لوگ ہیں نام نہیں لوں گا انہوں نے فون کیا حضرت رہنے دیجئے کیا کرتے ہیں آپ اپنے ہی ہیں سدھر جائیں گے ان کا جب وہ پردہ فاسٹ ابھی میں کروں گا تو ان کی آتما ٹھنڈی ہو جائے گی ان کے منہ میں جوان نہیں بچے گی آج کے بعد یہ کسی کسی سنی سے بات نہیں کریں گے انشاءاللہ اور تاج الشریعہ کا تو نام لینا بھول جائیں گے جو ہر بات پہ تاج الشریعہ کی طرف انگلی ارے ہم سے غلاموں سے نپٹو کہاں ابھی پیرو مرشد کے پاس جا رہے ہیں یہ جو علماء بیٹھے ہیں یہ حسینی میاں یہ نوری صاحب یہ مفتی صاحب یہ تو جماعت اہل سنت کے پھول ہیں یہ جماعت اہل سنت کے پھول ہیں اور ہم ان کے قدموں کی دھول ہیں تم ہم سے نپٹو ان تک بعد میں آنا ناگپور کا بھی معاملہ مجھے پتا ہے ناگپور کا بھی معاملہ مجھے پتا ہے الحمدللہ اللہ تعالی سلامت رکھے ہمارے حسینی میاں کو یہاں بھی ایک فاروق خان رضوی ہے پتا ہے مجھے ابھی آتا ہوں سر ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ان لوگوں نے اس میں نجدی امام کو بلایا سنو اس نجدی امام نے کیا کہا خطبہ پڑھا تلاوت کی تھوڑا آگے بڑھا ایک ممکن سے بیس پچیس منٹ بولا ہوگا اس کے بعد اس نے پندرہ منٹ خادم حرمین شریفین کی تعریف کی بتاؤ کیا خادم حرمین شریفین کو مسلمان جانتے ہو حضرت وہ مسلمان ہیں خادم حرمین شریفین کہہ کے بڑی تعریفیں کی بڑے القاب سے نوازے اور ابھی جو وہاں پہ ہے سلمان کنگ سلمان کی بڑی تعریف کی بڑی تعریف کی اور ان لوگوں نے اس کے نام پر بڑی واہوائی لٹائی سبحان اللہ ماسا اللہ کہہ رہے تھے یہ اتاری اور جو محفل میں بیٹھے وہ تو بےچارے نائل انہیں تو پتہ ہی نہیں بتاؤ کیا یہ سنیت کا کام کر رہے ہیں بتاؤ کوئی تقریر نہیں نہ میں تقریر کرنا جانتا ہوں نہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے تقریر سننی ہے ابھی نوری صاحب قبلہ بلا تشریف لائیں گے آپ ان سے سنیے گا میں چند ضروری باتیں صرف بتانے آیا ہوں یہ درد دل ہے قسم خدا کی یہ اہل سنت کا درد ہے اسے آپ نے سننا ہے اور سن کر ان الیسڑوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے ان کو اپنے آپ سے دور کرنا ہے خود کو ان سے دور رکھنا ہے یہاں ابھی آپ صرف توجہ کریں گا بس ضروری ضروری باتوں پر بہت جلدی انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو بڑی جلدی جلدی سمیٹوں گا انشاءاللہ ضروری باتیں بس بتاؤں گا بس صرف آپ اپنا ذہن ادھر حاضر رکھیں بات کو دھیان دے آواز پر نہ دھیان دے میں جانتا ہوں مجھ میں بولنے کا طریقہ مجھے نہیں پتا یہ تو نوری صاحب کبلا کو معلوم ہے وہ ابھی آ رہے ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ شاء اللہ آپ تشریف لائیں گے تو ان لوگوں نے اس کو بلایا اس کو بلا کے تقریر کی کروائی اس کے بعد جب میں نے ان سے پوچھا ان کے جو وہاں کے چند دو چار جانے مانے لوگ ہیں جب میں نے ان کو پکڑا اس محمد علی کو پکڑا اور میں نے کہا اب بتاؤ کیا یہی تم کر رہے ہو دین کا کام تم نے اتنی بڑی بات کی تم نے ہر طرف کہا اہل سنت کا اجتماع ہے اہل سنت کا اجتماع ہے واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے ان لوگوں نے ایک آڈیو کلپ دو منٹ پچپن سیکنڈ کی بنائی جس میں لوگوں کو دعوت دی اور اہل سنت کا اجتماع کہہ کے دعوت دی اور بلا کے نجدی امام کو تقریر کروا رہے کہا حضور وہ تو کیا کرے کرانا پڑے گا کیونکہ یہاں مکے میں تقریر کروا رہے ہیں ہم بولیں گے تو پابندی لگ جائے گی یہاں کا امام بولے گا تو بولنے دیا جائے گا میں نے کہا بھائی مجبور ہو کے بولتے ہو اور کہتے ہو اہل سنت کا کام کر رہے مجبور ہو کے بولتے ہو ایسے مجبور ہو تم نجدی کو ساتھ نہ لو تو تم بول نہیں سکتے تمہیں بولنے کے لیے تمہیں اجتماع کرنے کے لیے نجدیوں کی ضرورت پڑی ان کے ساتھ مل کر تم اجتماع کرتے ہو کہتے ہو اہل سنت کا کام کر رہے ہیں صلح کلیت کا کام کر رہے ہو کہ اہل سنت کا کام کر رہے ہو کون سے اہل سے سننی بھی آئے پتہ ہی نہیں مین بولنے والا بندہ نجدی اہل سنت کا اجتماع یہ ہے الیسرے اہل سنت یہ ہے ہی نہیں دشمن احمد تو شدت کیجیے دشمن احمد تو شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے صرف ٹھہرے جہاں تعظیم حریب ایسے برے مذہب پہ لانت کیجیے یہ ہے اہل سنت یہ ہے مسل کے اعلی حضرت اسے کہتے ہیں مسل کے اعلیٰ حضرت تم نجدیوں کو بلا کے مسل کے اعلی حضرت کی بات کرتے ہو تمہیں مکے میں انٹری چاہیے تو تم نجدی امام کو بلا لیتے ہو اس سے تقریر کرا لیتے ہو ضرورت پڑتی ہے ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہو کہتے ہو اہل سنت کا کام کر رہے ہیں اور پھر مکے میں بیٹھ کے جھوٹ مکے میں بیٹھ کے جھوٹ قسم خدا کی کتنا بھی بڑا مجرم ہو کتنا بھی بڑا گنہگار ہو جب کعبے شریف پہ پہنچتا ہے گلاف کو پکڑتا ہے تو آنکھیں بھر جاتی ہیں اور سوائے توبہ کے کچھ نظر نہیں آتا وہاں کوئی جھوٹ بولے میں تو نہیں سمجھ سکتا کہ کوئی بولے گا لیکن ان تاری نے وہاں بھی بیٹھ کے جھوٹ بولا سامنے جب یہ ویڈیو بنا رہے پیچھے کابا شریف نظر آ رہا گلاف دکھائی دے رہا وہاں بیٹھ کے انہوں نے ایک بندے کو پکڑا جس کی عمر تقریباً اندازے کے حساب سے پچاس سال کے اوپر اور اس ضعیف انسان کو پکڑ کے بٹھال لیا اور اس کو بٹھال کے بڑی خوشخبری عجیب خوشخبری عجیب خوشخبری کیا خوشخبری دیکھیے یہ صاحب ہندوستان کے ایودھیا کے رہنے والے پنڈت ہیں ان کی ویڈیو آپ سن لینا ابھی مل جائے گی یوٹیوب پہ یا ہو سکتا ہے جب سے میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے اس کے بعد سے واپس کھینچ لی ان لوگوں نے لیکن ابھی لوگوں کے پاس موجود ہے اور نہ ہو تو مجھ سے رابطہ قائم کریں انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا انہوں نے اس میں اس بندے کو دکھایا اتنی اتنی داڑھی اور ضعیف انسان اس کو بتایا یہ ہندوستان کے ایودھیا کے رہنے والے پنڈت ہیں جو مندر کی دیکھ ریکھ کرتے تھے اور ان کو خواب میں امیر جہالت نظر آ گئے ان کو خواب میں امیر جہالت نظر آ گئے اور وہ کیا کہہ رہے تھے ان سے اچھا وہ بندہ نہیں بول رہا وہ بندہ نہیں بول رہا یہ باجو والا بول رہا ہے ان سے ہاں کیا کہہ رہے تھے کیا کہتے ہاں صاحب یہ کہہ رہے تھے پھر یہ بولنا چالو کر دیتا ہے ان کو بولنے نہیں دے رہا یہ کہتے ہیں امیر جہالت صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں تم کو اپنے پاس بلاؤں گا میں تم کو اپنے پاس بلاؤں گا اے فلا شخص میں تمہیں اپنے پاس بلاؤں گا اور دیکھو آج یہ اسلام قبول کر کے یہ امیر ہیل جہالت امیر جہالت کے پاس آ گئے کون سا اسلام قبول کیا اچھا ایک بات بتاؤ حضرت میرے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد وہ پنڈت تھا مندر کا دیکھ ریکھ کرنے والا بندہ اور کچھ دن پہلے اس کو نظر آئے ان کے بتانے کے مطابق دو تین مہینہ پہلے اور جو یہ انہوں نے اس بندے کی ویڈیو بنائی تو اتنی اتنی اس کی داڑھی موجود سفید داڑھی موجود اور وہ باقاعدہ بات کر رہا ہے تو الحمد للہ ماشاء اللہ کہہ رہا ہے تو وہ پنڈت کہاں سے جب میں نے اس ویڈیو کو یہ ویڈیو دھیرے دھیرے چلتے چلتے پہنچ گئی چائنا چائنا میں ان کا وہ حال ہے اتاریوں کا کہ ان کو بھاگے تو زمین نہیں ملتی چائنا میں صحابی رسول حضرت ابی بکاس رضی اللہ تعالیٰ کے روزے پر ان کی انٹری بند پتہ کر لینا اگر آپ کا کوئی ہو تو چائنا میں وہاں ان کی انٹری بند اور وہاں رضا کا شیر قاری شاہد رشید نقش بندی پاکستانی پنجابی موجود جنہوں نے جنہوں نے ان لوگوں کو وہاں سے بھگا بھگا کر دوڑا دوڑا کر اس طریقے سے دوڑایا اس طریقے سے دوڑایا کہ یہ اتاری پلٹ کر نہ آ سکے اور روزے پر ان کی انٹری بند کروا دی صحابی رسول کے روزے پر ان کی انٹری بند اور اس سے لگی ہوئی جو مسجد ہے اب ابھی گزشتہ دس دن پہلے وہاں بھی ان کی انٹری بند کیا بات ہے یہ اہل سنت کا کام کر رہے یہ سنت بانٹ رہے ہیں ان کی انٹریاں بند ہو رہی ہیں ایسا کیسے ہو رہا ہے کسی آصف کی انٹری بند ہو آپ جان سمجھ سکتے ہیں یہ بات یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی اہل سنت کا کام کرتے عشق کا دعوی کرتے اور ان کی انٹریاں بند ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کچھ تو گڑبڑ ہے کچھ تو گڑبڑ ہے ہاں کچھ تو پردہ داری ہے معاملہ یہ ہے یہ لوگ باخدا درود و سلام کے پیچھے چھپنے والے ہیں یہ لوگ درود و سلام کے آڑ میں چھپتے ہیں جب یہ ہارتے ہیں آپ کو بہت بڑھیا بات بتا رہا ہوں اب اگر کوئی اختاری ملے اس کو بٹھال لینا اور آپ کے موبائل میں انٹرنیٹ ہے تو ان کی آتما وہی ٹھنڈی کرنا کہنا دو تین گھنٹے تو بیٹھ آج جب تک مت جانا جب تک تو فیصلہ نہ کر لے اور یوٹیوب کھول دینا اور کاری ساحد رسید نقش بندی کے مناظرے کو دیکھ لینا مناظرہ انہی اختاریوں سے ہوا ہے تقریباً ڈیڑھ سو مناظرے کلپ موجود ہیں یوٹیوب پہ ڈیڑھ سو مناظرے موجود ہیں جن میں یہ اختاری ویڈیو پہ ہیں اور ہمارے قائری شاہد رسید نقش بندی پیچھے ہیں لیکن انہوں نے ان کی بھی ویڈیو بنائی کہ دیکھو یہ بھی تو ویڈیو بناتے ہیں یہ بھی تو ویڈیو ان کا کام ہی یہی ہے کسی کی بھی فوٹو لے کے بدنام کرنا کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہنا ان سے مناظرہ ہوا ایک نہیں ڈیڑھ سو مناظرے کلپ دیکھیے آپ صرف یہ بھاگتے کیسے جب یہ ہارتے تو السلام السلام علیکم یا رسول ورد کرنا چالو صرف سلام پڑھنا کچھ نہیں بھول گئے دنیا پتہ ہی نہیں سلام پڑھنے لگتے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں آج بہت تیز زمانہ جا رہا ہے بہت تیزی میں زمانہ چل رہا ہے آج ایک ایک بچہ بہت فاسٹ ہے انٹرنیٹ کا دور ہے میں نے ایسی بات بتائی ہے کہ ابھی میں یہاں بولتا رہوں اور آپ وہاں چیک کر لیں ہر انسان کے پاس انٹرنیٹ اور بڑے موبائل موجود ہیں ایک میرے سوا میرے پاس نہیں ہے بھائی اس لیے بتا رہا ہوں غریب آدمی آپ اپنے موبائل پہ یوٹیوب کھول کے چیک کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کے مناظرے موجود ہیں کہ نہیں موجود اور جو میں بتا رہا ہوں وہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور اگر آپ کو یوٹیوب میں نہ ملے تو پھر مجھ سے بات کریں پھر میں میں نے سب کچھ لیپ ٹاپ میں سیو کر رکھا ہے سب کچھ سیف کر رکھا ہے مناظرہ کرتے کرتے بڑی بڑی بات کرتے کرتے جب دیکھتے کہ ہار رہا ہوں ہار رہا ہوں تو بس ہاتھ باندھ کے سلام پڑھنا چاہوں بس یوں جھوم کے یوں کیا ہے یہ کیا ہے یہ کس نے منع کیا بھائی درود و سلام پڑھنے سے درود و سلام پہ تو کوئی پابندی نہیں کوئی حکومت پابندی نہیں لگا سکتی کوئی انسان پابندی نہیں لگا سکتا بالکل پڑھو لیکن جب بات تم نے چھیڑی ہے بیڑا اٹھایا ہے تو پار تو لگاؤ پار تو لگاؤ بیڑے کو جب ان سے مسئلہ پوچھا جاتا کہ آپ یہ کہتے اور ایسا کرتے آخر بتائیے آپ نے کہا ویڈیو اس لیے ہم نے بنا رکھی کہ دین کا کام کریں گے تو یہ بتاؤ آپ کے موبائل میں وال پیپر پہ آپ کی فوٹو کیوں ابھی ان کے ان کے امیر جہالت کا ابھی کا ایک ماہ پہلے کی ایک آڈیو نکلی کہ ہم نے تصویر کو جائز نہیں کہا ہم صرف دین کا کام کرتے جتنے دعوت اسلامی والے ہیں یہ اپنا پوز نہ کھچائیں سیلفی نہ لیں آج ہمارے معاشرے میں سیلفی کی بیماری ہے پروگرام بچوں کے لیے تعمیر کرے کون کیا ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بتا رہا پتا ہے مجھے میں بتا ہوں ان کے ابھی کے ابھی کے حضرت یا ابھی کے مسئلے ہیں سیلفی پر انہوں نے پچیس منٹ بولا سیلفی پر اور ان کی امیر جہلت نے کہا آج میں کیوں نہ اس مسئلے کو ختم ہی کر دوں اور کہا یہ سیلفی بناتے یہ بناتے یہ کرتے یہ کرتے سیلفی بنانا ناجائز اب بتاؤ دعوت تم کیوں بناتے کیوں بناتے اب تم سیلفی کیوں رکھتے تم اختار کی فوٹو وال پیپر پہ لاؤ جواز کا فتوا کون سے مولوی صاحب دیتے تم کو فتوا کس پیر کے پاس جاؤ گے کس کے پاس جاؤ گے ارے اب تک تمہارے اپنے جاہل امیر نے کہہ دیا اب بھی باز نہیں آؤ گے نہیں نہیں آئیں گے کیوں کیونکہ اسی کی فوٹو لگا رکھی ہے نا اس کو تو بچنا ہے بچ کے بول کے دس بائی دس کے کمرے میں رہ گیا ایسا کوئی جاہل امیر نہیں ہو سکتا کبھی کمرے سے باہر نکلتا نہیں کوئی اس سے فون پہ بات کر سکتا نہیں اس کے پاس جائے تو مل سکتا نہیں بتاؤ کیسا امیر ہے یہ کس کام کا انسان ہے یہ کیا مانو گے اسے کس کس کام میں تو یہی نہیں سمجھ پاتا یہ کس کام کا ہے کیا سوچ کے اس کو ان لوگوں نے امیر کہہ دیا اس سے مل سکتے نہیں بات کر سکتے نہیں کوئی مسئلہ پوچھ سکتے نہیں پوچھو گے کیا وہ عالم ہی نہیں تو بتائے گا کہاں سے وہ تو جاہل ہے وہ بتائے گا کہاں سے وہ تو خود محتاج ہے دوسروں سے پوچھتا ہے بتاؤ کیسا امیر ہے یہ ابھی تک تو ایک بات تھی سگے مدینہ سگے مدینہ سگے مدینہ قسم خدا کی ایسی ایسی پھٹکار ہے اس پر ایسی مار پڑی ہے کہ مدینے میں اس کی انٹری بند مدینے میں اس کی انٹری بند بینڈ لگا ہے جا کے دکھائے اگر یہ تاریخ ہے حقیقت میں سگے مدینہ تو مجھے مدینہ شریف جا کے دکھائے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ انٹری حکومت نے لگائی ہوتی تو ہٹ جاتی بھیڑے سے تاج شریعہ سے سرکار کے عاشق سے بھیڑو گے تو یہی ہوگا سرکار نے پابندی لگائی ہے حکومت نے نہیں حکومت نے نہیں لگائی یاد رکھو وہی اصل کا جو سرکار کے غلاموں کا سرکار کے عاشقوں کا وفادار ہو وہی اصل ہے جو عاشقوں کا وفادار نہ ہو وہ اصل نہیں ہو سکتا اتاری جتنے بھی ہیں ہندوستان کے ہو پاکستان کی ہو پوری دنیا کے ہو میں چیلنج کرتا ہوں ویسے بھی کر رکھا ہے میں نے آؤ دکھاؤ تم نے کتنا کام کیا کیا کام کیا تم جتنا کام جتنے سال سے تم آئے ہو وجود میں جتنا کام تم نے کیا ہے اور میرے ساتھ چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں تاج شریا کے ایک دورے میں اس سے زیادہ کام ہوتا ہے ایک دورے میں میرے پیر و مرشد کے اس سے زیادہ کام ہوتا ہے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے بریلی میں آج کل کہتے ہیں بریلی نکالا جاتا ہے بریلی سے حضرت ایسی فرما رہے تھے کہ آج کل بریلی سے نکالنے کا کام ہوتا ہے نکالنے کا کام ہوتا ہے نکالنے کا کام ہوتا ہے جب حضور تاج الشریہ مدینہ شریف سے ممبئی ایئرپورٹ لوٹے تو یہاں پر دو لوگوں نے کلمہ پڑھا چہرہ دیکھ کر غیر مسلموں نے جو کلمہ پڑھا اس کی آڈیو کلپ موجود اپنے نے نام رکھا وہ موجود نکالا جا رہا ہے جب حضرت واپس بریلی شریف پہنچے ابھی ابھی ابھی کی بات درمیان کی بات وہاں کچھ پنڈت یا کوئی اور جات کے بندے دو بندے حضرت کا کہیں پروگرام ہوا تھا چہرہ دیکھا ایڈریس نکال کے بریلی پہنچے ایڈریس نکال کے بریلی پہنچے کلمہ پڑھا حضرت نے نام رکھا نکال رہے ہیں ہیں نکال رہے نکالا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے جب اس سے پہلے میں پچھلے سفر آیا تھا تو میں سمتا نگر کا پروگرام تھا ممبئی میں سمتا نگر میں غلام مصطفیٰ نوری صاحب کا وہ پروگرام ہوا کرتا ہے ہر سال سالانہ جلسہ وہاں میں بھی تھا جب حضرت جلسے سے پروگرام سے فارغ ہوئے اور حضرت کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کر رہے تھے میں تھا ایک آٹو رکشا والا آیا دیکھا ارے کون سے بزرگ ہیں اس نے فوراً سے گاڑی کو گھمایا سوچا کہیں جا رہے ہوں گے گاڑی نہیں مل رہی لا کے سامنے لگایا اور نیچے اترا گاڑی اسٹارٹ چھوڑ کے آیا حضرت حضور آئیے مجھے تو اس کے عمل سے یہ لگ رہا تھا کوئی غیر مسلم ہوگا شاید اب یہ تو میں نہیں جانتا نہ اس نے نام بتایا اس نے سلام بھی نہیں کیا فوراً آیا ہاتھ اور چومنے لگا پیر اور چھوڑنے لگا حضرت کہاں چلیں گے چھوڑ دوں تو حضرت مسکرائے فرمایا نہیں نہیں کہیں نہیں نہیں آپ جائیے پھر جو ہے تو وہ کچھ دور گیا اٹھایا گاڑی کچھ دور گیا پھر گاڑی گھما کے آیا پھر گاڑی گھما کے آیا اور آتے ہی ساتھ سیدھا پیر پہ گر گیا پیر کو چومنے لگا حضرت نے اٹھایا فوراً آجو بازو میں لوگ تھے سب نے اٹھایا بھائی کیا کر رہے ہو کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا لیجئے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا لیجئے یہ بات یہ میں اپنے سامنے کی باتیں بتا رہا ہوں نکال رہے ہیں نکالا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے اس نے کلمہ پڑھا گیا تین دن حضرت وہاں رہے موجود رہے سمتا نگر میں حضرت وہیں قیام رہا حضرت کا چھ ایک ساتھ وہابی چھ وہابی ایک ساتھ پہنچے نجدیت سے توبہ کی نجدیت سے توبہ کی میں موجود یہ جو باتیں میں موجود چھ نجدی توبہ کر رہے نکالا جا رہا ہے نکالا جا رہا ہے اور جو یہ کہتے ہیں نکالا جا رہا ہے ان سے کہنا آپ ایک کو کبھی آپ نے اندر کیا ذرا ایک کا نام بتائیے آپ آپ آپ جو کہہ رہا ہے جو بندہ کہتا ہے نکالا جا رہا ہے اس بندے سے پوچھنا کہ تم نے کس کو اندر کیا تم کسی ایک کا نام بتا دو کہ تم نے ایک کو اندر کیا میں تمہیں مان لوں گا صرف تمہیں تفرقہ بازی کرنا آتا ہے پن پٹی پہ بیٹھ کے لیکچر بازی کرنا آتا ہے <coughs> تمہیں اہل سنت کے اندر آپس میں لڑوانا جھگڑا کروانا یہی آتا ہے عوام کا ذہن خراب کرتے ہو کبھی یہاں کی بات کبھی وہاں کی بات اعلی حضرت کا نام لوگے مفتی اعظم کا نام لوگے تاج الشریعہ کا نام لوگے نام لیتے ہیں تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں تاج الشریعہ کا نام لیں گے بلائیں گے ارے وہ تو ہمارے سب سے بڑے عالم ہے الشریعہ سے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ تو ہمارے امیر یہ کہتے ہیں اور جب بات آتی ہے کہ حضرت نے تو یہ فرما دیا جب وہ انسان اگر نا علم ہے وہ تو پھر تو وہ چلا گیا کہ یار یہ تو تاج الشریعہ کو بھی مانتے ہیں اعلیٰ حضرت کو بھی مانتے ہیں مفتی اعظم کو بھی مانتے ہیں چلو کیوں نہ پھر یہ تو ہمارے ہیں اور اگر وہ بندہ کچھ سمجھدار ہے اس کو پتا ہے سارے معاملات معلوم ہے تو وہ پھر کھولتا ہے چٹھا حضرت نے تو یہ فرمایا حضرت نے تو یہ فرمایا حضرت نے تو یہ فرمایا پھر یہ ابھی ابھی کہہ رہے تھے نا تاج الشریعہ ہمارے عالم کوئی نہیں سارے معاملات اچھے ہیں پھر ابھی کہتے ہیں نہیں صاحب وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے اس میں تو دو گروپ ہے دو عالم ہیں یہی ہوتا ہے یہی کرتے ہیں یہ لوگ مدینہ شریف میں بھی یہی کر رہے ہیں لیکن الحمدللہ پچھلے ایک سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک سالوں سے مدینہ شریف میں ان کی اتنی تعداد کم ہوئی ہے اتنی تعداد کم ہوئی ہے کہ اب یہ صرف سو میں سے ساٹھ پرسینٹ بچے چالیس پرسینٹ اب تک کم ہو چکے ہیں یہ مدینہ شریف میں اب تک یہ چالیس پرسینٹ کم ہو چکے ہیں یہ اب تک چالیس پرسینٹ پگڑ باز کم ہو گئے ساٹھ بچے ہیں انشاءاللہ آنے والے دور میں وہ بھی وقت دور نہیں کہ ایک نہیں بچیں گے اگر یہی ان کی روش رہی تو جب تک یہ تاج شریعہ کی بارگاہ میں آ کر یہ اتار جو ہے یہ آ کر اپنے گناہوں کو قبول نہیں کر لے گا اور یہ نہیں کہے گا میں مجرم ہوں آکا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے انشاءاللہ ہم اس کا رد کرتے رہیں گے اور یہ اسی طرح چھٹتے کم ہوتے رہیں گے ممبئی میں بھی بہت کم ہوئے چائنا میں تو ایک دم ختم چائنا میں ایک دم ختم جب میں نے چائنا کی بات بتائی جب میں نے چائنا کی بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ چائنا میں یہ ہو رہا ہے دیکھیے آپ ہمارا اتنا بڑا کام ہو رہا فورن ویڈیو آن کیا یہ دیکھیے ہمارا اتنا بڑا کام ہوا میں نے کہا بھائی یہ ویڈیو کتنے سال پرانی ہے بتائیے ذرا وہ تو نہیں معلوم میں نے کہا پتا کرنا پتا کرنا اور ابھی پتا کر لے یقیناً ابھی پتا کر لے جب میں نے پتا لگوایا کہ یہ ویڈیو کتنی تو تین سال پرانی ویڈیو دکھا رہے اور بتا رہے ہیں کہ اتنا بڑا کام ہو رہا اور ابھی وہاں ممبئی کے جو رہنے والے گجرات کے یوسف بھائی میرے بڑے قریبی دوست وہ وہاں موجود کاری شاہد رشید نقش بندی وہاں موجود اور بھی میرے جاننے والے وہاں موجود سب بتا رہے حضرت یہاں یہ صرف نام کے بچے ہیں نام کے آٹھ دس گنتی کے بچے ہیں اور ان سے جب کوئی گفتگو ہوتی جب یہ کچھ لاجواب ہوتے تو یہ سیدھا فون اٹھاتے دیکھیے ہمیں یہ فون دیا گیا ہے یہ جو ہے فیضان مدینہ کا فون ہے یہ ہم نمبر لگا دے رہے ہیں آپ اس سے بات کر لیجیے آپ کے مسئلے جو ہیں یہ فیضان مدینہ سے حل کرا لیجئے میں نے کہا جب مسئلے فیضانے تمہارے فیضان مدینہ سے حل کروانا ہے تو اے لیے سلو تم یہاں کیا کرنے آئے بھیجنا بھی فیضان مدینہ کو ہی تھا نا بھیجنا بھی اسی کو تھا اور اگر اتنا ہی کام کرنے کا شوق ہے تو اپنے امیر جہالت کو بھیج دیتے ایک دورہ کر لیتا ایک دورہ کوئی دورہ نہیں ہوتا کہیں پروگرام ان کا نہیں خالی دس بائی دس کے کمرے میں اسی لیے تو میں نے کہا ہے بہت سوچ سمجھ کے تو یہ بات کہی گئی سر پہ اسٹال رکھ کے سیتان نے کیا خوب دھوکہ دیا الیاز اتار آپا جان نے بہت بہترین دھوکہ دیا انہوں نے اہل سنت کے نام پر اعلی حضرت کا نام لے کر مفتی اعظم کا نام لے کر صرف اپنی دکان چمکائی ہے اور کچھ نہیں کیا صرف اپنی دکان چمکائی ہے یاد رکھو آج ہر طرف لوگ اپنی دکان چمکا رہے ہر طرف چمکا رہے ان کا یہ کام ہے <coughs> جس نے ان کے بارے میں کچھ اچھی بات کہہ دی اس کو یہ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور اس کو یہ بار بار پیش کرتے رہتے الگ بات ہے کہ اس بندے نے اپنی بات بدل دی ابھی کسی نے بہت پہلے ان کے بارے میں کچھ اچھے جملے کہہ دیے یہ اسے ریکارڈ کر لیں گے یہ اسے ریکارڈ کر کے ہمیشہ دکھاتے رہیں گے سید شاہ الحق صاحب قبلہ سے ان کی گفتگو ہوئی کسی کی شاید کوئی بات ہوئی طبیعت ان کی بڑی علیل تھی انہوں نے فون کیا خبر لینے کے لیے اسے یہ ٹی وی پہ سنوا رہے ہیں حضرت کی طبیعت اتنی علیل کہ پوچھیے مت حضرت ہاسپٹل میں ہے آ سکتے نہیں آ سکتے نہیں فون پہ بات کر رہے اسے ٹی وی پہ سنوا رہے ہیں اور جو حضور حضرت سید صاحب قبلا نے فرمایا کہ ان کے ٹی وی چینل کو جکات دینا یہ حرام حضرت کا فتوا وہ نہیں دکھائے کبھی ان کے مدنی مذاکرے کو ناجائز بتایا سید صاحب نے وہ نہیں دکھائے کبھی دکھاؤ مجھے اے الیاشیو دکھاؤ مجھے تصویر کے دونوں رخ دکھایا کرو ایک نئے سامنے کا پہلو دکھاتے ہو پیچھے بھول جاتے ہو پیچھے کیوں بھولتے ہو تم کیوں نہیں دکھاتے سید صاحب کا یہ کال ہمارے بارے میں مظفر حسین کی بات کریں گے مفتی اکمل کی بات کریں گے مظفر حسین کی بات کریں گے تو مظفر حسین سے جب میں نے گفتگو کی تو مظفر حسین صاحب نے یہ فرمایا کہ حضرت میرے پیرو مرشد حضور تاج الشریعہ ہے سید مجفر حسین صاحب فرماتے میرے پیر و مرشد شریعہ ہے اور مجھے خلافت بھی حضرت نے دی ہے اور میں ان کے خلاف جا نہیں سکتا مجھے ان کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اس لیے میں نے کہا پھر لوگوں نے مجھے نئی نئی بات بتائی میں نے ان سے پھر واٹس ایپ پہ بات کیا تو اب حضرت اس وقت شاید مصروفیت ان کی رہی ہو یا جو بھی وجہ ہو اب حضرت سے میری گفتگو نہیں واٹس ایپ پہ واٹس ایپ پہ حضرت اب ریپلائی نہیں کرتے پتا نہیں کیوں یہ حضرت جانے لیکن انہوں نے اپنا موقف مجھے بتایا کہ حضرت میرے پیر و مرشد تاج شریعہ ہیں اور میں ان کا خلیفہ ہوں میں ان کے قول کے خلاف نہیں جا سکتا جو انہوں نے حکم فرما دیا یقیناً وہی سچ ہے وہی سچ ہے اور یہی اہل سنت کا شیار ہے جو تاج الشریعہ نے فرما دیا آج کے وقت میں ہمارے امیر حضور تاج الشریعہ ہیں جو تاج الشریعہ فرما دے بس وہی بس اسی کو مان لو بس اسی کو مان لو چاہے وہ تین طلاق کا مسئلہ ہو دعوت اسلامی کا مسئلہ ہو یا سنی دعوت اسلامی کا مسئلہ ہو یا پھر دیگر کوئی مسئلے ہو یا پھر سرابل حسمتی کا مسئلہ ہو یا سمائل کا مسئلہ ہو یا فرید الحسن چشتی کا مسئلہ ہو کوئی بھی اختلافی مسائل ہو کوئی بھی مسئلہ ہو جو تاج سریا نے فرما دیا وہی بس ختم وہی پہ بات ختم یہی میں مانتا ہوں یہی میں کہتا ہوں اور یہی میں آپ کو بھی آج یہی کہہ کے جا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی کام کرو کوئی بات اٹھے دین کا کوئی بھی معاملہ آئے اختلافی کوئی بھی مسائل ہو تو یہ دیکھو بریلی کا تاج الشریا کدھر ہے یہ دیکھو بریلی کا تاج الشریا کدھر ہے جدھر میرے تاج الشریا ادھر ہم مائک کی آواز بڑی کم مطلب وقت بڑا کلر ہم یہ تو بہت دا ٹائم سے ابھی آپ نے بتایا تھا کارٹون کے بارے میں اب سنو ابھی تک تو دین کا کام کرنے کے لیے ان نے اپنی ویڈیو جائز کی تھی اب انہوں نے کارٹون بنانا چالو کر دیا ہے اب یہ بھی کریں گے یہ کچھ کام تو بچا نہیں اب یہ کارٹون بناتے ہیں کارٹون کارٹون سمجھتے نا آپ لوگ کارٹون اور ان کے اتار نے تو خود فتوا دیا ہے اپنا کہ جو جس شکل کی مخلوق پائی نہیں جاتی بڑے بڑے کان تھوتنے بڑی بڑی ناکیں تو ایسی چیز کی تصویر جائز حضرت کس نے اس میں سنا ہے نوری صاحب آپ نے سنا ہے آپ نے کسی نے سنا ہے حضرت حضرت سنا ہے آپ نے یہ دیکھیے حضرت یہاں موجود ہیں اس نے خود کہا اس جاہل نے اور اس کے بعد اس نے فتح رضویہ اور بہار شریعت کا بھی حوالہ دیا جو غلط حوالہ ہے اس کے بعد جب محدث کبیر نے خبر لی تو ان کی نانی مر گئی وہ حال ہوا ان کا جب محدث کبیر نے خبر لی تو محدث کبیر کے بعد دوڑے چلے حضرت نصیحت فرمائیے نصیحت فرمائیے پاکستان جب حضرت کا دورہ تھا حضرت فرماتے کہ میں نے کہا تم خواب کم دیکھا کرو بہت دیکھتے یہی تمہارے لیے نصیحت ہے تو اب یہ کارٹون ابھی تک تو اس نے صرف یہ بتایا تھا کارٹون جائز اب یہ لوگ خود کارٹون بناتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل میں کارٹون بنائیں گے ہرا پگڑ بنوائیں گے اور اس میں کچھ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ایسا نہیں کرنا چاہیے <coughs> اصلاح کے لیے یہ مدنی مدنی کام ہو رہا ہے یہ مدنی پھول ہے معاذ اللہ کا یہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہر بات پہ مدینہ شرم نہیں آتی اس کو جا تو سکتا نہیں جا کبھی اور جا کے دیکھ کہ مدینہ کہتے کسے ہے اسے اس کے بعد تو مدینہ مدینہ کرنا پہلے تو تو مدینہ آ تو تو مدینے کو دیکھ اور جب مدینہ آنا تو مجھے ضرور یاد کر لینا کہیں بھی رہے گا میں مل جاؤں گا فی الحال میں مدینے سے تھوڑا دور ہوں ابھی میری پوسٹنگ میں ہو گئی ہے جو مدینہ شریف سے تھوڑا دور ہے لیکن اگر کوئی اتاری آتا ہے یا کوئی ان کا ذمہ دار آتا ہے آپ بند بھی کر دے کوئی دقت نہیں میں ایسے بھی بول لوں گا کوئی تکلیف نہیں کوئی بھی تک... کوئی تکلیف نہیں کوئی تکلیف نہیں جو بات کہنے آیا ہوں کہہ کے جاؤں گا کوئی دقت نہیں اگر یہ لوگ پریشان کر رہے ہیں تو کوئی تکلیف نہیں ہم الحمد جو ہے تو ہم امن پرست ہیں ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے سچی بات کر رہے ہیں کوئی جھوٹی بات کر نہیں رہے ہیں ان میں جن کے یہ یہاں وہاں فون کیوں کر رہے ہیں یہ وہاں فون کیوں کر رہے ہیں اگر اپنے ماں کا دودھ پیا ہے تو سامنے آؤ سامنے آؤ پہلے چیلنج کرتے تھے عرب میں بیٹھ کے بات کرتے ہندوستان آیا ہوں ہندوستان آ کے بول رہا ہوں اب تو آؤ اب آ کے بول کے جاؤ اب کر لو بات تمہیں کس مسئلے پہ بات کرنی ہے میری کون سی آڈیو تمہیں ناگوار گزری آؤ بات کر لو میں نے کون سی ایسی بات کہی جسے تم غلط بتاتے ہو آؤ بتا کے دکھاؤ فون پہ تمہیں تسلی نہیں ہوتی تم فون پہ فون کر کے پریشان کر کے رکھتے ہو تم فون پہ فون کر کے پریشان کر کے رکھتے ہو اور جو ہے تو اس کے بعد اب تمہیں جب یہاں میں آیا تو تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ آؤ اب سامنے بیٹھ کے بات کر لی جائے یا یہاں اسٹیج لگائے تم میں سے کوئی ہو تو اٹھ کے سامنے آ جاؤ ابھی بھی اٹھ کے سامنے آ جاؤ کل آٹھ بجے تک یہاں ہوں اٹھ کے آ جاؤ میں جب آیا تبھی ماحول بڑا ٹھنڈا اس وقت بھی پرمیشن کا وقت یہ تو مہاراشٹر میں پرمیشن تو پورے ہندوستان میں یہ ہماری ہمارا جو قانون ہے تو ہمیں اسے ماننا ہی ماننا ہے دس کے بعد ویسے بھی آواز کم تھی ویسے بھی آواز کم تھی اور اس کے بعد اتنا لیٹ ہو گیا کہ پوچھو مت حالانکہ آپ لوگ بڑا لیٹ آتے ہو میں نے سنا ہے ناگپور کی عوام بڑی لیٹ آتی ہے تو آپ جب اتنا لیٹ آئے تو اسی طریقے سے لیٹ پروگرام شروع ہوا میں اتنا لیٹ آیا کہ پہلے سے آواز اتنا کم اور جب تک آواز نہ ہو تو پھر انسان بول نہیں پاتا میں پہلے سے ہی بہت سوچ کے آیا تھا اور بولتا لیکن اب کیا بولوں جب آواز اور جب تک انسان بول نہیں پائے گا جب تک اس کی خود کی آواز خود کے کانوں میں نہیں آئے گی جب تک اس کے اور اگر آپ کو اور زیادہ سننا ہے تو ابھی پانچ دن پہلے میں الہ آباد میں بول کے آیا ہوں جن اتاریوں کو سننا ہو الہ آباد میں سن لیں الہ آباد کی وہ ریکارڈنگ موجود ہے اسے سن لیں اس کے مقابل تو یہاں کچھ بولا ہی نہیں کچھ بولا نہیں اور اگر تمہیں تسلی نہیں ہوتی تو میں تمہیں بار بار کہتا ہوں فون کرنا چھوڑ دو تمہاری وجہ سے میں نے واٹس اپ چلانا چھوڑا ہے تم لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے تم اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو اور اہل سنت کے عالم کی بات کرتے ہو تمہیں ان سے محبت ہے تو تم حملہ بازی کرتے ہو یا رسول اللہ رہے حکم اور ماحول کے مطابق میں نے جو گفتگو اب تک کی آپ کے درمیان بڑے ذمہ داری کے ساتھ کی اور ایک ایک بات جو میں نے کہا ہے آپ سب وہ ساری گفتگو جہاں تک ریکارڈ ہوں گی اور اگر ریکارڈ ہیں یا ان میں سے جن لوگوں نے سنا ہے اگر کوئی بات ہو تو وہ میرے پاس آ کے اسے کلیئر کر سکتے ہیں اگر کوئی بات تس نہ رہ گئی ہو تو اور یا تو پھر میں اپنا پورا ایڈریس بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کر دوں کیونکہ بڑا لوگ پریشان ہیں آپ کہاں رہتے ہیں کون ہیں کہاں کے ہیں تو میں ساری بات بس دو منٹ میں اپنی اپنی بات بتا کے ہٹ جاتا ہوں میں عرب میں رہتا ہوں اب تک مدینہ شریف میں تھا این سی بی الحلی بینک میں نوکری کرتا ہوں مسجد فرقان میں فی الوقت خطیب و امام ہوں اور وہاں جہاں نماز پڑھاتا ہوں الحمد پوری عوام اپنی ہے ایک ایک عوام اپنی اہل سنت وال جماعت ہے عرب میں بڑے سنی ہیں جس کو یقین نہ ہو آ جائے مدینہ شریف میں اتنے سنی اتنے سنی میں کچھ بول ہی نہیں پایا جو واقع بتانے کے تھے وہ تو بتا ہی نہ پایا بات کچھ یوں گھومتی چلی گئی اور ماحول دیکھ کر مدینہ شریف کی سنیت میں بتانے سے رہ گیا جو اور یہ میں جہاں ہوں ابا میں کتنے سنی یہ تو میں بتانے سے رہ گیا وہاں کتنے امام اہل سنت والجماعت کی یہ تو میں بتانے سے رہ گیا میں اپنی خیر اپنا تعارف کرا دیتا ہوں انشاءاللہ موقع رہا پھر کبھی حاضری ہوئی تو انشاءاللہ بڑے مسائل ہیں کچھ ایک مجھے ابھی میں ایئرپورٹ پہ تھا تو کچھ فون آئے تھے ان مسئلوں پہ بھی گفتگو کرنی تھی وہ بھی رہ گئے انشاءاللہ آئندہ کبھی ہوں گے میں عرب میں ابھا دہنا وادی کنگ فیصل روڈ تنوما میں ہوں وہاں این سی بی بینک میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ ہوں اور اسی سے ایک کلومیٹر کے اندر پہ ایک مسجد فرقان ہے بڑی مشہور مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے وہاں میں امام ہوں صرف جمعہ کی نماز نہیں پڑھاتا میں نے خود منع کیا کیونکہ وہاں جمعہ کا خطبہ ہر جمعہ کو حکومت کی طرف سے لکھ کر آتا ہے اور اس میں ان کے خادم حرمین شریفین کا نام ہوتا ہے وہ لینا بہت ضروری ہے نئی لوگے تو نماز نہیں پڑھا سکتے ہم سچے سنی تاج شریعہ والے اعلیٰ حضرت والے ہیں ہم ان کا نام لینا برداشت نہیں کرتے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو بہت دور کی بات میں نے وہاں جمعہ کی امامت نہیں کر